اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ چھبیس اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اس میں سب سے پہلے سورہ الاحقاف آئی ہوئی ہیں جو فورٹی سکس نمبر سوراتی آتی ہیں اس میں چار رکو ہیں اور پینتیس آیات یعنی تھرٹی فائی آیات آتے ہیں الاحقاف کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے ریت کے ٹیلے اور ایک مقام کا بھی نام ہے احکاف سینڈ ہلس بولتے ہیں نا وہ رکو نمبر تین میں الحکاف کا لفظ آیا ہوا ہے اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ الحکاف ہے اس صورت میں حق کی دعوت کے بعد انکار کرنے والوں کو جو مہلت ملتی ہے اس کے بارے میں آتا ہے ساتھ ہی محلت سے دھوکہ کھانے والوں کا جو انجام ہوگا برا ہوگا یہ بھی بتایا گیا ہے اور کامیابی اہل ایمان کے لیے ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں پھر والدین سے حسن سلوک اچھا سلوک اور قرآن کی طرف دعوت اب یہ بھی سورہ جو ہے وہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں اس لیے اس کا جو مین موضوع ہوگا یا کامن موضوع ہوگا ٹاپک جو ہوگا وہ قرآن کی طرف دعوت چلے شروع کرتے ہیں رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے ٹین تک جس میں بتایا گیا ہے کہ جو حق کا انکار کرتے ہیں ان کو جو مہلت ملی ہوئی ہے اس سے وہ دھوکہ نہ کھائیں فرمایا قرآن اللہ عزیز و حکیم کا اتارا ہوا ہے مگر آخرت کا انکار کرنے والے اس سے رخ پھیر لیتے ہیں حالانکہ یہ دنیا کھیل نہیں بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے ہم خود بھی کوئی چیز بناتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے بھلے وہ چھوٹی ہی چیز کیوں نہ ہو ضروری ہے کہ ایک دن اس کی مدت پوری ہو اور اس کا انجام ظاہر ہو انجام آنے والا ہے رپورٹ کارڈ آنے والا ہے ریزلٹ آنے والا ہے مشرق دھوکے میں ہیں کہ ان کے باطل معبود انہیں قیامت کے دن بچا لیں گے حالانکہ ان کا اللہ کی حکومت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے اور ان مشرقوں کے پاس ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں یہ لوگ اپنے شرکا کو قیامت کے دن تک بھی پکارتے رہیں گے تو ان کو ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل سکتا یہ لوگ قرآن کے دلائل کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے نعوذ باللہ قرآن کو جادو کہتے ہیں آپ ان کو کہہ دیں اگر میں نے اس کو گھڑ لیا تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے میں کوئی نیا پیغام لے کر آنے والا کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں میں تو صرف اللہ کے وہی کی پیروی کرنے والا ہوں جو پہلے پیغمبر میسج لائے تھے پیغام لائے تھے وہی میں بھی لے کے آیا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ یہی پیغام لے کے آیا ہوں میں سوچو اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے حق ہے اور اس پر بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے یہاں پر اشارہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں ہے عبداللہ بن سلام یہ اہل کتاب میں سے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور گواہی دی تھی کہ جو کچھ ان کی کتاب میں ہے یعنی یہودیوں کی کتاب میں تورات میں وہ ہو بہو ویسے ہی صادر ہو رہی ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے ہو بہو وہی چیز ہے یہ سچا نبی ہے انہوں نے گواہی دی تھی اور یہ عالم تھے بڑے عالم تھے تورات کے اس لیے یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک گواہ یعنی عبداللہ بن سلام شہادت دے چکے ہیں اور تم اس کے مقابلے میں اکڑ رہے ہو تو تمہارا انجام کیا ہوگا سوچو کیا جواب دو گے اللہ کو پھر رکو نمبر ٹو ہے آیات نمبر الیون سے لے کے ٹوینٹی تک جس میں ایمان اور استقامت کے بارے میں ہیں اور ساتھ ساتھ مومن اور کافروں کے حال کے بارے میں آتا ہے فرمایا اس قرآن پر وہی ایمان لائیں گے جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر مخالفتوں کے باوجود حق پر قائم رہے وہ اللہ کے یہاں بے خوف اور بے غم ہوں گے ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا پھر آگے فرمایا ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اس لیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو ایمان والا انسان جب جوان ہوتا ہے اور چالیس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو رب سے دعا کرتا ہے کیا دعا کرتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی والدی وان عامل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من و انّی منل مسلمین یعنی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں اور ان نعمتوں کا جو تو نے میرے ماں باپ پر کی ہیں اور مجھے توفیق دے کہ ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہو اور میری اولاد کو سولے بنا دے میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمان ہوں میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کے بھی ایج فورٹی تک پہنچے ہیں وہ ایک بار تو بھی یہ دعا کریں بہت بہترین دعا ہے یہ بھی آگے فرمایا ایسے لوگوں کے اچھے اعمال اللہ کے یہاں قبول کیے جائیں گے ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمایا جائے گا کیونکہ ہم کتنے بھی اچھے عمل کریں کچھ نہ کچھ ہمارے اعمال میں شارٹ کمنگس ہوتے رہتی ہیں کم کمی کوتاہیاں ہوتے رہتی ہیں تو اس سے درگزر کیا جائے گا یہ یقیناً جنتی ہیں خوشخبری پہلے ہی دے دی گئی اور وہ شخص جو اپنے ماں باپ سے کہتا ہے اف افسوس تم پر تم مجھے قیامت سے ڈراتے ہو حالانکہ مجھ سے پہلے کئی قومیں گزری اور کوئی دوبارہ زندہ ہو کر نہیں آیا کچھ بچے ایسے ہی بدتمیز اور نافرمان ہوتے ہیں اللہ کے بھی نافرمان ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے والدین کے بھی کیونکہ ان کی زندگی میں دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں نا قیامت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں تو ایسے بچے ایسی ہی بات کریں گے اگر اللہ کا ڈر ہو اور حساب کتاب کے دن پر یقین ہونا تو ایسی باتیں نہیں کریں گے پھر جب یہ ایسے بچے ایسی بات کرتے ہیں تو ان کے والدین اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور اس بچے سے کہتے ہیں افسوس ہے تجھ پر ایمان لیا تو وہ بچہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلو کی من گھڑت کس سے کہانیاں ہیں ہم اسے نہیں مانتے یاد رکھو ایسے لوگوں پر اللہ کا فیصلہ پورا ہو چکا ہر شخص کے درجات اس کے عمل کے مطابق ہوں گے اور کافروں سے کہہ دیا جائے گا تم اپنا حصہ دنیا میں پا چکے جو چاہیے تھا تمہیں دنیا میں مل گیا یہاں تمہیں عذاب الہی سے دو چار ہونا پڑے گا تمہارے لیے کوئی چھٹی نہیں کنٹینیو عذاب پھر رکو نمبر تھری ہے آیات نمبر ٹوینٹی ون سے لے کے ٹوینٹی سکس تک جس میں حضرت حود علیہ السلام کی مثال دی ہوئی ہیں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو حضرت حود علیہ السلام کا ذکر سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شامل نہ کرو ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا تو ان کی قوم نے کہا اگر تو ہم پر عذاب لا سکتا ہے تو لے آ تو حود علیہ السلام نے فرمایا عذاب کب آئے گا اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے تم تو مجھے جاہل معلوم ہوتے ہو پھر کیا ہوا پھر وہی ہوا جو کہا گیا تھا عذاب آیا جس نے ہر شے کو برباد کر دیا نیز تو نابود کر دیا آج ان کے مکانوں کے کھنڈرات کے سوا کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تم راستوں سے دیکھتے بھی ہو ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا اتنا کچھ ہم نے دیا تھا تم اپنے اکڑ دکھا رہے ہو تکبر کر رہے ہو ان کی کھنڈرات سے گزرتے ہوئے کچھ تو سبق حاصل کرو ان کو ہم نے کان دیے تھے آنکھیں دی تھی اور دل سب کچھ دے رکھا تھا مگر نہ ان کے کان کسی کام آئے نہ ان کی آنکھیں کسی کام آئی نہ ان کے دل کسی کام آئے کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے تو ایسے لوگوں کو جو اپنی نعمتیں ہیں وہ بھی وہ صحیح استعمال کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہیں پھر رکو نمبر فور ہے آیا نمبر 27 سے لے کے 35 فائیو تک یہ سورہ الحکاف کا لاسٹ رکو آتا ہے جس میں پہلی امتوں سے سبق لینے کہا گیا ہے اور جنات قرآن سنتے ہی دائی بن گئے تھے اور کیا آتا ہے عذاب الہی سے بچنا ممکن نہیں یہ ٹاپک بھی آتا ہے سی میں فرمایا آپ ان کو سمجھائیے دیکھو تمہارے ارد گرد کتنی آبادیاں اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک ہو چکی ہے اللہ ایسے ہی ہلاکت میں نہیں ڈالتا لوگوں کو بلکہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ڈالتا ہے ان لوگوں کو آیات بھیج کر بار بار سمجھایا گیا کہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ تم کو بھی سمجھایا جا رہا ہے لیکن وہ نہ مانے تو ان پر عذاب آیا اور ان کے جھوٹے معبود ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے وہ مدد کرنے نہیں پہنچ سکے جب عذاب آ رہا تھا سبق لو اس سے بھی پھر آگے فرمایا اور یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ جب جنوں نے آپ سے قرآن سنا تو فوراً ایمان لے آئے اور اپنی قوم کی طرف دائی و مبلغ بن کر گئے ہم کیا کرتے ہیں ہم قرآن سنتے ہیں تفسیریں سنتے ہیں کلاس اٹینڈ کرتے ہیں ایگزام دیتے ہیں بس اپنی طرف ہماری فکر ہوتی ہے صرف نفسی نفسی ہم بالکل فکر نہیں کرتے کہ ہمارے آس پاس ہمارے رشتے دار ہماری جو قوم ہیں وہ بھی صحیح راستے پہ آئیں اگر ہم خود دعویٰ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ یہ جو خلاصے قرآن کے جو آڈیوز ویڈیوز ہیں وہ تو شیئر کرے ایٹ لیسٹ اس میں کیا دقت ہے کتنا ٹائم لگتا ہے ایسے فالتو کئی جنگ آپ لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں تو کیوں نہیں اللہ کا جو کلام ہے تفسیر جو ہے اس پہ بالکل شارٹ میں بتایا گیا ہے صرف ٹاپک وائز لیا گیا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ تو شیئر کرے کہ پتہ چلے کہ قرآن میں کیا ہے یہ بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی اور وہی جن دیکھو جنہوں نے ایک بات سنی فوراً فوراً دائی بن گئے لوگوں کو دعوت دی لوگوں کو پیغام پہنچایا حق پسند جنہوں نے فوراً بات مان لی مگر مشرقوں نے ماننے سے انکار کر دیا پھر آگے فرمایا کیا یہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ جس اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا بھی نہیں وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں اتنی بڑی سے بڑی چیزیں اللہ کر رہا ہے یہ تو اس کے لیے چھوٹی چیز ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا کیا وہ نہیں کر سکتا وہ ہر چیز پر قادر ہیں یہ مشرق آج نہیں مانتے جب عذاب سامنے آئے گا تو مان لے گے لیکن مان کر کیا فائدہ ہوگا اس وقت کوئی فائدہ نہیں بے فائدہ چیز ہوگی آگے فرمایا گیا کہ آپ پہلے اول العظم پیغمبروں کی طرح صبر کریں اب یہ اول العظم پیغمبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں تو ان سے پہلے کون سے اول العظم پیغمبر تھے تو وہ تھے نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تو یہ اول العظم پیغمبر چار اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ سے پہلے اولو اعظم پیغمبر تھے انہوں نے بھی صبر کیا تھا تو آپ بھی صبر کریں کیونکہ مشرقین مکہ اور دوسرے بھی لوگ بہت زیادہ تکلیفیں دیتے تھے فزیکلی بھی دیتے تھے مینٹلی بھی دیتے تھے اور کہا گیا اور خبردار کرے کہ نافرمانوں کے سوا اور کوئی ہلاک نہ ہوگا یہاں پر الحمد للہ ہماری سورہ الاحقاف کمپلیٹ ہو گئی اب نیکسٹ سورہ آتی ہے سورہ محمد جو 47 نمبر سورہ ہے اس میں چار رکو ہیں اور 38 ایٹ آیات آتے ہیں اس صورت کا دوسرا نام القطال بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رکو ون میں دوسری آیت میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے اسی لیے اس صورت کا نام سور محمد ہے اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے پھر احکام جہاد کے بارے میں ہے اور کفار اور منافقین کے جو انجام میں بد ہے اس کا بھی تذکرہ ہے رکو نمبر ایک ہے آیات نمبر ون سے لے کے الیون تک جس میں کفار سے اہل ایمان کا جو مقابلہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا یعنی کتنے بھی تم اچھے کام کرو لیکن اگر کوئی اللہ کے راستے سے روکتا ہے تو وہ جو کام کیا تھا نیک کام کیا تھا وہ بھی ضائع ہو جائے گا اس کا کوئی اجڑ نہیں پائے گا وہ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں تو ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال ضروری ہیں جو بھی اچھے کام کرے گا تو جو اس نے پہلے برائیاں کی تھی وہ بھی مٹا دی جائے گی دور کی جائے گی اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ ان کے حالات کو بھی درست کر دے گا کیونکہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا اے ایمان والو جب دشمنوں سے تمہارا مقابلہ ہو تو پہلا کام ان کو خوب قتل کرنا ہے اب جو بھی جنگیں ہوتی ہیں اس میں کیا انسٹرکشن دیے جاتے ہیں کیا کہا جاتا ہے ہر کوئی یہی کہے گا کہ تم کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے دشمنوں کا خاتمہ کرنا ہے یہی حکم دے گا نا تو یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جب جنگ کرو تو کیا کرو اپنے دشمنوں کا مقابلہ جب کرو تو ان کو خوب قتل کرنا پھر قیدی بنانا اور اس کے بعد قیدیوں کے بارے میں تمہیں اختیار ہے کہ چاہے تو ان کے ساتھ احسان کرو اور چاہے تو فدیہ دے کر چھوڑ دو دونوں چوائس دی ہوئی ہے یہاں تک کہ مخالف فریق یعنی دشمن ہتھیار ڈال دے اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو کافروں سے خود ہی نپٹ لیتا مگر تمہارے ایمان کی آزمائش چاہتا تھا وہ اپنی راہ میں جان دینے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا اب تم اگر کام کر رہے ہو تو تم کو تمہارا اجر ملے گا جو شہید ہوں گے ان کے درجات بلند ہوں گے ان کو اجر دیا جائے گا ان کے کوئی بھی اعمال ضائع نہیں ہوں گے اور جو بھی پارٹیسپیٹ کیے ہیں جنگوں میں ان کو بھی اجر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں اپنے انعامات سے نوازے گا کیونکہ غنیمت کا مال بھی ملے گا تو دنیا کا فائدہ ہے اور آخرت میں تو فائدے ہی فائدے ہیں پھر آگے فرمایا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا پھر آگے فرمایا کافروں کے لیے ہلاکت ہے زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ ان سے پہلے کافر کس طرح ہلاکت کے شکار ہو گئے غور کرو پھر رکو نمبر تھری ہے آیات نمبر ٹویلو سے لے کے نائنٹین تک جس میں مومنوں کے درجات بتائے گئے ہیں ساتھ ساتھ کافروں کو سزا اور منافقین کے بارے میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں کو جنت کا مستحق بنائے گا ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جو ایمان بھی لائے اور ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کیے صرف ایمان کافی نہیں ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال اور نیک اعمال کون سے ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں وہ نیک اعمال ہے نہ کہ خود کے ایجاد کی ہوئی چیزیں کافر دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں جیسے جانور زندگی گزار رہے ہیں صرف کھانا پینا گھومنا پھرنا مزے لوٹنا یہی تو جانور کر رہے ہیں پھر تم میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے ایسے لوگوں کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے مکہ کے کافروں سے کہیں زیادہ طاقتوروں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے کئی گنا طاقتور یہ آد اور سمود اور جو پہلی قومیں تھی وہ کئی گنا طاقتور بھی تھی اور مال وہ دولت والی تھی لیکن آخر میں حال کیا ہو گیا ان کو ہلاک کیا گیا ان کی مدد کو کوئی نہ آیا کوئی بھی مدد نہ کر سکا پھر آگے فرمایا اللہ کے یہاں اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے جنت میں ایمان والوں کے لیے صاف شفاف پانی دودھ لذیذ مشروب پینے کی چیزیں اور صاف شہد کی نہریں ہوں گی اس دنیا میں مگن ہو اس دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں وہاں کے حساب سے جنت کا پانی جنت کی دودھ کی نہریں جنت کی شہد کی نہریں یہ کوانٹیٹی کے حساب سے بھی اور کوالٹی کے بھی حساب سے کئی گناہ اس دنیا سے ہوگی تم ایک اور دو لیٹر کے لیے لڑتے ہو وہاں تو پانی دودھ شہد یہ ایک دو لیٹر نہیں بلکہ ان کی نہریں ہوں گی اور یہ کوانٹیٹی میں بھی زیادہ اور کوالٹی میں بھی بہت اچھی ہوں گی یہاں کی طرح نہیں کہ پانی گدلا میلا اور اگر تھوڑے دیر رکھا جائے تو پھر وہ اسپوائل ہو جائے اور دودھ بھی تھوڑے ٹائم باہر رکھے کیا حال ہوتا ہے اس کا شہد بھی پیور کہاں ہوتی ہے آج کل پیور شہد دیکھنے بھی نہیں ملتی ہیں گوڑ کا پانی ملتا ہے ہمیں تو یہ ساری کوالٹی اور کوانٹیٹی میں بھی تم کو زیادہ دی جائے گی کافر ہمیشہ دو زخم میں رہیں گے ان کو کیا ملے گا وہاں پر ان کو وہاں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا بوائلنگ واٹر ہاں ہنڈریڈ ڈگری سیلسیس پہ دیکھے کیسا بوائل ہوتا ہے ہاں باہر بھی نکل جاتا ہے پانی ایسا بوائلنگ واٹر کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آتڑیاں ان کے انٹسٹائن کاٹ کر رکھ دے گا اللہ اکبر امیجن تو نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی بہت ہی ڈرا دینے والی آیاتیں ہیں کہ کس طرح سے یہ ہوگا کہ پانی پینے کے بعد ان کے اندر کی انتڑیاں انٹسٹائن وہ کاٹ رکھ دے گی باہر آ جائے گی پھر آگے فرمایا منافق آپ کی بات سنی انسنی کر رہے ہیں سن رہے لیکن ایسے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں در حقیقت ان کے دل حق کو قبول کرنے سے بند ہو چکے ہیں حق ان کے اندر جا ہی نہیں رہا ہے سیل ہو گیا ہے ان کا دل جب سیل ماری جاتی ہے تو باہر کی چیز نہ اندر جا سکتی ہے اور نہ ہی اندر کی چیز باہر آ سکتی ہے یہ حال ہو گیا ہے ان لوگوں کا یہ لوگ خواہشات کے پیروکار بن چکے ہیں اپنی مرضی کے مطابق ہی اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں شاید ایک قیامت کے منتظر ہے انتظار میں ہے قیامت کی نشانیاں تو آ گئی ہیں کچھ تو تم نے دیکھ لی ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت ایمان لانا کسی کام نہ آئے گا اس وقت تم کہو گے کہ میں ابھی ایمان لاتی ہوں یا لاتا ہوں اور جو اللہ نے کہا ہے میں بالکل وہی کروں گی یا کروں گا اور جو اللہ نے جس جن چیزوں سے روکا ہے میں بالکل اس سے رک جاؤں گی یا رک جاؤں گا تو بھی کوئی کام نہیں آئے گا آج سدھر جاؤ آج لائن پہ آ جاؤ آپ یقین رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ اپنے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود اپنے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے جو اس دنیا میں ہیں اور جو فوت ہو چکے ہیں اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتے رہیں ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم یوم یقوم الحساب اے ہمارے رب مجھے میرے والدین کو اور تمام مسلمانوں کو معاف کر دے مغفرت کر دے ہمیں بخش دے آمین پھر رکو نمبر تھری ہے آیا نمبر ٹوینٹی سے لے کے ٹوینٹی ایٹ تک جس میں دین سے پھر جانے والوں کی سزا بتائی گئی ہے یعنی مرتد کی سزا ایمان والوں کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم نازل ہو کیونکہ پہلے جنگ کی اجازت نہیں دی گئی تھی صبر کرنے کہا گیا تھا لیکن سارے مسلمان چاہتے تھے کہ اب ہمیں جنگ کا حکم دیا جائے جہاد کا حکم جب اترا تو کیا ہوا تو منافقوں کا حال یہ تھا جیسے ان پر گشی تاری ہونے لگی ہے اگر ان منافقوں نے اسی طرح جنگ سے منہ موڑا تو یہ لوگ الٹے اسی دور جاہلیت کی طرف پھر جائیں گے جس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹے جاتے تھے اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا پھر آگے فرمایا افلا یا تدبرون القرآن ام علا قلو بن یہ لوگ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں یہاں غور و فکر کرنے کی بات کی گئی ہے کہ قرآن پر غور و فکر کرو صرف پڑھو نہیں بلکہ پڑھ کے سمجھ کے اس پہ غور کرو اور اس پہ عمل بھی کرو صحیح راستہ معلوم کر لینے کے بعد ہدایت سے منہ موڑنے والے شیطان کے فریب میں آ گئے ہیں یعنی پتہ تو ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے پھر بھی یہ ہدایت سے منہ موڑ رہے ہیں ہدایت پہ نہیں آ رہے یہ شیطان کے فریب میں آئے ہوئے ہیں اسی لیے انہوں نے مسلمانوں میں شامل رہ کر کافروں کے ساتھ ساز باز کر رکھی ہیں ان سے دوستیاں کر رکھی ہیں کہا گیا اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جانے نکالیں گے ان کے منہ ان کے پیٹھوں پر بھی مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا راستہ اختیار کیا تھا اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے سارے اعمال اچھے بھی کیے تھے وہ بھی ملٹی پلائی بائی زیرو ہو گئے ہیں پھر رکو نمبر فور ہے آیات نمبر ٹوینٹی نائن سے لے کے تھرٹی ایٹ تک یہ سور محمد کا لاسٹ رکو آتا ہے جس میں منافقین کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے کیا منافقوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے کھوٹ نہیں ظاہر کرے گا بتائے گا نہیں اگر ہم چاہیں تو ان کے کھوٹ ایسے ظاہر کر دے کہ ہر شخص ان کو ان کے چہروں سے پہچاننے لگے اس طرح بھی اللہ کر سکتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا آپ ان کو ان کے انداز سے جان لیں گے کہ یہ منافق ہیں لیکن اگر ہمیں پتہ بھی چلتا ہے پورا نظر بھی آ رہا ہے اس کے انداز سے کہ یہ منافق ہے تو بھی اجازت نہیں دی کہ ان کو ہم منافق کہیں کیونکہ کسی کے اندر کی بات ہم نہیں جانتے لیکن ان کے انداز سے بولنے کا اسٹائل چلنے کا اسٹائل ہر چیز میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص منافق ہیں پھر بھی نہیں کہا جا سکتا ہم مومنوں اور منافقوں کو الگ الگ کرنے کے لیے تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے اکثر جنگوں میں کیا ہوتا تھا کہ منافق جو ہوتے تھے وہ آدھے پہ ہی پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے تھے تو منافق اور مومنوں کو الگ کرنا تھا منافقوں کو تھوڑی شہید کا درجہ دیا جائے گا ان ان کے کے اندر اندر دل کھوٹ ہے نہ بھری ہوئی اور کی نیتیں بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتی ہے پھر آگے فرمایا کافر اچھی طرح سن رکھے کہ وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے جو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں نا وہ کان کھول کے سن لے کہ وہ اللہ کا تو کچھ بگاڑ ہی نہیں سکیں گے پھر آگے فرمایا ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے جن کی موت کفر پر ہوگی وہ کسی طور پر بخشش کے مستحق نہیں ہوں گے کافر کبھی جنت میں نہیں جائے گا اس کی مغفرت بھی نہیں ہوگی ایمان والوں کمزوری نہ دکھاؤ اور صلح کی درخواست بھی نہ کرو تم ہی غالب ہوں گے کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے یہ دنیا بالکل عارضی چیز ہے ٹیمپرری دنیا ہے یہ ہمیشہ رہنے نہیں آئے کوئی بھی تم ایمان لاؤ گے اور اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے بڑا جڑ دے گا اور تم سے کچھ نہیں مانگے گا تم سے وہ نہیں کچھ مانگتا ہے یاد رکھو اللہ کی راہ میں بخل کرنے کا نقصان تم کو ہوگا تو کنجوسی نہ کرو اللہ تعالیٰ گنی ہے اور تم محتاج ہو اس کے اگر تم اس کے حکموں کی خلاف ورزی کرو گے اس نے جو حکم دیا بالکل اس کے اپوزٹ کرنے لگو گے تو وہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا اس پر وہ قادر ہے اور وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے جو دوسری قوم آئے گی وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی تم سے کئی گنا بہتر ہوگی الحمد یہاں پر ہماری سورہ محمد کمپلیٹ ہو گئی پھر سورہ الفتح آتی ہے جو سورہ نمبر 48 ہے اس میں چار رکو ہیں اور 29 آیات آتے ہیں الفتح کا مطلب ہوتا ہے جیت جسے ہم اردو میں بھی کہتے فتح فتح حاصل ہونا تو وہی ہے یہ آیت نمبر ایک میں ہی فتح کا لفظ آیا ہوا ہے فتحم مبینہ سو اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ الفتح ہے یہ سورہ چھ ہجری صلح حدیبیہ کے واپسی کے وقت نازل ہوئی تھی جب مشرقین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے صحابہ تھے ان کو عمرہ ادا کرنے کے لیے مسجد حرام جانے سے روکا تھا اس وقت یہ نازل ہوئی اس سورہ میں سلح حدیبیہ کے بارے میں آتا ہے اور فتح مکہ کی بشارت بھی دی گئی کہ مکہ فتح ہونے والا ہے ساتھ ہی اسلام کو فتح مبین حاصل ہوگی اور فتح کے جو شرائط ہے اس کا بھی اعلان کیا گیا ہے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان کے اوصاف بیان کیے گئے اور ان کی قربانیوں کا بھی بیان ہے تو چلے شروع کرتے ہیں رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے ٹین تک جس میں صلح حدیبیہ کے بارے میں اور فتح مبین کی بشارت دی گئی ہیں فرمایا اللہ نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی اس سے مراد اکثر علماء نے کیا ہے کھلی فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہیں چونکہ مشرقین مکہ جو تھے انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا انہیں الاؤ نہیں کر رہے تھے کہ وہ مسجد حرام میں جائے راستے میں ہی روک لیا تھا تو راستے میں ہی ایک سلح ہوئی تھی اس میں کئی ایک شرائط رکھے گئے تھے اس میں ایک شرط یہ تھی کہ کوئی ہتھیار اب نہیں اٹھائے گا اور بھی کئی شرائط تھی ایسی شرائط تھی جو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اب اسلام نہیں پھیلے گا اور ہماری ہار ہو رہی ہے اس طرح سے نظر آ رہا تھا لیکن اس کی وجہ سے اس صلح کی وجہ سے اتنی خیر و بھلائی حاصل ہوئی اتنے لوگ مسلمان ہوئے جتنے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے اور اس صلح کے نتیجے میں مکہ بھی فتح ہو گیا تھا حالانکہ جب سے ہجرت کر کے مسلمان آئے مدینہ میں تب سے انہوں نے نہ حج کیا تھا نہ عمرہ کیا اور نہ ہی ان کو طواف کا کبھی موقع ملا تھا تو وہ ترس رہے تھے کہ ہم جا کے عمرہ کریں سوچے کہ کتنے ایکسائٹیڈ ہوں گے سبھی لوگ اور پھر جب سور حدیبیہ کے جو شرائط آ گئے تو سب ناراض ہو گئے تھے ایون عمر رضی اللہ عنہ نے بولنا شروع کر دیا تھا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ خاموش رہ گئے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے جب اللہ کا حکم سنیں تو پھر خاموش ہو جائیں اس پہ عمل کریں کئی باتیں ہمیں صلح حدیبیہ سے ملتی ہیں لیکن اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ سبھی کو بیان کیا جا سکے انشاءاللہ جب ڈیٹیل ہم کریں گے مفہوم قرآن میں تو اس وقت ہم ڈیٹیل دیکھیں گے کہ کیا کیا اس میں آتا ہے بہرحال اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی تاکہ وہ آپ کو ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرے اب دیکھیں جو نبی ہوتا ہے نا وہ گناہ نہیں کرتا لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ آپ کی گناہوں کو معاف کرے کیونکہ نبی اگر خلاف اولا کام کرتا ہے مثال کے طور پر جب جنگ بدر ہوئی تھی اس میں بیسٹ یہ تھا کہ جو بھی دشمن ہاتھ آئے تھے ان کو قتل کیا جائے بہ نسبت لے کے ان کو چھوڑا جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر دے کے لوگوں کو چھڑا دیا تھا لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ تھا کہنا کہ ان کو قتل کیا جائے آپ بیسٹ یہ تھا قتل کرنا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریفر کیا کہ ان کو فدیا دے کے ان کو آزاد کیا جائے چھوڑ دیا جائے یہ گناہ نہیں تھا یہ کوتاہی تھی تو یہ بھی کوتاہی نبی کے لیے بڑی چیز ہوتی ہیں تو یہ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہے ہماری پکڑ نہیں ہوتی اس میں لیکن نبی کے لیے بیسٹ چیز کرنا ہوتا ہے تو وہی کہا گیا کہ تمہارے جو اگلے پچھلے تمام گناہ ہیں اس کو معاف کرے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے اور آپ کو زبردست کامیابی دے اللہ تعالیٰ نے ہدیبیہ کے مقام پر مومنوں کے دلوں کو اطمینان عطا فرمایا تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے ان کی غلطیاں دور ہو جائیں اور ایمان والے مرد اور عورتوں کو ہمیشہ کی جنت عطا فرمائیں اور منافقوں مشرقوں کو سخت سزا دیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شہادت دینے والا بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اس کا ساتھ دو اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو یاد رکھو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت خود اللہ کے ساتھ بیت ہے پھر آگے فرمایا جو نبی کی بیت کر کے عہد شکنی کرے گا اپنے عہد کو توڑے گا اس کا انجام بہت برا ہوگا اور جس نے اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کیا تو اللہ اسے اجر عظیم دے گا پھر رکو نمبر ٹو ہے آیات نمبر الیون سے لے کے سیونٹین تک جس میں منافقوں کا ذکر آتا ہے میں شرکت نہ کرنے والے دیہاتی گاؤں والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے بعد بہانے بنائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ نہ جا سکے بہت افسوس ہے جھوٹے لو یہ دراصل ہم اہل عیال اور مال و دولت کی مصروفیت میں لگ گئے تھے یہ ان کے جھوٹے بہانے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا دراصل ان منافقوں کا خیال تھا کہ اب مسلمان لوٹ کر نہیں آئیں گے سب شہید ہونے والے اس لیے وہ جانے ڈر رہتے ان قریب جب آپ خیبر کی مہم کے لیے نکلے تو یہ منافق لوگ آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت مانگیں گے کیونکہ یہاں مال غنیمت ملنے کی بہت توقع تھی انہیں کہ اب بہت زیادہ مال ہاتھ میں آنے والا ہے تو دنیا کے فائدے کے لیے کہ اجازت مانگیں گے کہ ہم بھی چلتے اس جنگ میں ان سے کہہ دو کہ ہم اس مہم میں تمہیں ساتھ لے جانے کو تیار نہیں ہیں اللہ کا حکم یہی ہے البتہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زوراور ہیں تم ان سے جنگ کرتے رہو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے اس وقت اگر تم نے ساتھ دیا تو پھر تم بہترین اجر پاؤ گے اور اگر پہلے کی طرح پھر تم نے جہاد سے منہ موڑا تو سخت عذاب کے مستحق ہوں گے یعنی ابھی بھی تمہیں لوٹنے کا چانس ہے جہاد سے استشنا صرف اندھے لنگڑے اور مریض کے لیے یعنی یہ اگر اندھے اور جو لنگڑے ہیں اور مریض ہیں وہ اگر جہاد کو نہ نکلے تو ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے رکو نمبر تھری ہیں آیات نمبر ایٹین سے لے کے ٹوینٹی سکس تک جس میں بیت ردوان کے بارے میں آتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن ایمان والوں نے آپ کے ہاتھ پر ہدیبیا میں درخت کے نیچے بیت کی تھی کیونکہ جو بیت ردوان ہوا تھا وہ ایک درخت کے نیچے ہوا تھا سبھی نے بیت لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا صرف میں اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں گی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی ایک خبر پہنچی تھی مسلمانوں کو جو یقینی بھی نہیں تھی اور وہ ویسے بھی ان کو شہادت اس وقت نہیں حاصل ہوئی تھی جسٹ افواہ تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو لگا کہ یہ شاید صحیح نیوز ہے اس لیے ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سارے صحابہ نے بیت لی تھی کہ ہم سب اس کا بدلہ لیں گے اس کا انتقام لیں گے اس میں ایک بڑی بات غور کرنے کی ہے اس میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کا علم نہیں ہے اگر غائب کا علم ہوتا تو انہیں پتہ چلتا کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کو بھی غائب کا علم نہیں ہوتا اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ دے تو جو لوگ کہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کا علم تھا تو یہ غلط ہے جتنا دیا گیا اتنا ہی ان کو پتہ تھا اب یہاں پر بتایا نہیں گیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے یا نہیں ہوئے بہرحال یہ کہا گیا کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیت کی تھی بیت ردوان اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے ان کو اللہ نے دلوں کا سکون اور فوری کامیابی بھی عطا فرمائی اس کے علاوہ ان کو اور بھی غنیمت اور کامیابی سے نوازے گا گے اگر ہدے بیا میں کافر تم سے لڑتے تو کبھی تمہارے مقابلے میں نہ ٹھہر سکتے اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے رسولوں کی ضرور مدد کرتا ہے اللہ نے تمہیں مکہ کی وادی میں جنگ کرنے سے روکا حالانکہ تم ان پر غالب آ چکے تھے اگر مکہ میں ایمان والے مرد اور عورتیں نہیں ہوتی اور ان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہوتا تو ان مکہ کے کافروں کو تمہارے ہاتھ سے صفایا کر دیا جاتا لیکن مکہ میں کچھ مومن مرد اور عورتیں رہ گئے تھے جو ہجرت نہیں کر پائے اس لیے اس سے روکا گیا لڑائی نہیں ہوئی ہدیبیا میں کافروں کے دلوں میں جاہلانہ ضد تھی وہ ضد کیا تھی ایک تو یہ تھی کہ جن مسلمانوں نے جنگ بدر میں ہمارے رشتہ داروں کو مار ڈالا ہم انہیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اس وجہ سے انہوں نے روکا تھا اور دوسری ضد یہ تھی کہ اگر ہم نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہو جانے دیا تو عرب بھر میں یہ بات مشہور ہوگی کہ قریش مکہ مسلمانوں سے دب گئے ڈر گئے تو یہ دیکھیں تکبر تھا ان کا ایک اس وجہ سے بھی انہوں نے الاؤ نہیں کیا عمرہ کرنے کے لیے روک دیا ان کو سارے مسلمانوں کو یہ جہالت ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان سے بھر دیا اور ان کو تقوا کی بات کا پابند رکھا اور واقعی اس کے حقدار تھے وہ پھر رکو نمبر فور ہے آیات نمبر ٹوینٹی سیون سے لے کے ٹوینٹی نائن تک اور یہ سورہ الفتح کا لاسٹ رکو آتا ہے اس میں اسلام کی سرفرازی اور صحابہ کی شان کے بارے میں آتا ہے اس سے پہلے کہ میں عنایت کا خلاصہ کروں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ یاد رکھیں سلح حدیبیہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا تھا وہ خواب کیا تھا کہ وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے مسلمان بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں چونکہ نبی کا خواب سچائی ہوتا ہے اور وہ وہی ہوتی ہیں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ کیا اور اپنے صحابہ کے ساتھ وہ عمرہ کے لیے نکلے تھے اور وہ صلح حدیبیہ واقعہ ہوئی کہ مشرقوں نے ان کو روک دیا تھا عمرہ کرنے سے مکہ میں داخل ہونے سے تو یہ ایک بیک گراؤنڈ یاد رکھیں اب آگے بڑھتے ہیں اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا کر دکھایا کہ تم مسجد حرام میں داخل ہوں گے اگر اللہ نے چاہا اب اس خواب کے بعد کافر یا منافق ہی نہیں بلکہ کچھ مسلمانوں کو تردد ہوا کہ نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے پھر ہمیں کیوں روکا گیا تو اس کا ایک جواب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دیا کہ اس میں وقت کا تعین نہیں تھا میں نے کب کہا تھا کہ یہ عمرہ اسی سال ہوگا ایسے تو نہیں کہا گیا نا وقت کا تعین نہیں تھا اور نیکسٹ ایئر یہ عمرہ کیا گیا اس سال نہیں کیا گیا تو اس میں اور ایک بات پتا چلتی ہے کہ صبر کریں ہم تو سوچتے جو ہمیں چاہیے وہ آج ہی ہم کو ملے تو اس سے بہت سارے ہم لیسن لے سکتے ہیں بہرحال کہا گیا کہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا جب مسجد حرام میں داخل ہوگے کسی کا خوف نہیں ہوگا وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دنیا بھر کے دینوں پر اسلام کو غالب کر دے اب آگے کی آیت کا خلاصہ کرنے سے پہلے ایک اور بیک گراؤنڈ یاد رکھیں اب ہوا یہ تھا کہ جو صلح حدیبیہ ہو رہی تھی اس میں جو ٹریٹی ہو رہی تھی اس میں سائن کرنی تھی تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح لکھا تھا محمد الرسول اللہ جب کافروں نے یہ دیکھا محمد الرسول اللہ تو بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے اسی بات پہ تو لڑائی ہے ہماری ہم نہیں تم کو رسول مانتے تم اس کو مٹا دو اور لکھو محمد ابن عبداللہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو پھر علی رضی اللہ عنہ کو بلائے اور کہنے لگے کہ اے علی یہاں پر کہاں لکھا ہوا ہے میرا نام اس میں رسول اللہ کے بدلے ابن عبداللہ لکھ دینا سبحان اللہ جس رسول کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا وہ پوری دنیا کو تعلیم دے کے چلے گئے ہیں سائنس کی بھی تعلیم ہسٹری کی بھی تعلیم جغرافی کی بھی تعلیم جن کو خود پتہ نہیں تھا کہ خود کا نام کدھر لکھا ہوا ہے سبحان اللہ پوری دنیا کو سکھا کر گئے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نہیں مٹاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے مجھے بتا دو کہ کہاں لکھا ہوا ہے پھر اپنے ہاتھ سے انہوں نے وہ رسول اللہ کو کٹ کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں قرآن میں جو قیامت تک رہنے والی ہے اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پیش کیا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ پرمنٹ قرآن میں رکھ دیا قیامت تک کے لیے رکھ دیا اے کافروں تم نے ان کا نام مٹا دیا نا رسول اللہ یہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے اور وہ سور الفتح میں ہی آخر میں یہ بات بتائی گئی کہ تمہیں کامیابی ملی تم فتح حاصل کیے تم جیت گئے محمد الرسول اللہ تم نے ٹیمپرری اس کو مٹا دیا تھا نا اب یہ پرماننٹ قرآن میں رہے گا کبھی نہیں مٹے گا اور آپ کے ساتھی صحابہ رضی اللہ عنہم کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحیم و کریم ہیں وہ سجدہ کرنے والے رکو کرنے والے اللہ کی رضا کو تلاش کرنے والے ہیں دیکھیں صحابہ کا کیا مقام ہے جو لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں گالیوں کے بغیر خطبے شروع نہیں کرتے وہ کان کھول کے سن دے اس قرآن کو غور سے پڑھے اس میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی کتنی فضیلتیں ہیں ان کا کیا شرف ہے تو ایٹ لیسٹ اس سورہ کو سمجھ کر پڑھے کہ ان کا کیا شرف ہے ان کی کیا فضیلتیں ہیں اور صحابہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہے ان کے چہرے پر سے تم پہچان لوگے کہ یہ صحابہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک لوگ ہیں یہ لوگ یہ نشانات بالکل ظاہر ہے اللہ ان کی بدولت اسلام کی کھیتی کو سرسبز کرے گا اور کافر جلیں گے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے الحمد للہ یہاں پر ہماری سورہ الفت کمپلیٹ ہو گئی اب نیکسٹ سورہ آتی ہے سورہ الحجرات جو فورٹی نائن نمبر سورہ ہے اس میں دو رکو ہیں اور اٹھارہ یعنی ایٹین آیات آتے ہیں الحجرات کا مطلب ہوتا ہے کمرے رومس ہوتے ہیں نا رومس پرائیویٹ اپارٹمنٹ بھی کہہ لیجیے تو اس کا مطلب حجرات کا مطلب آتا ہے اور رکو نمبر ون میں الحجرات کا لفظ آیا ہوا ہے اسی وجہ سے اس سورہ کا نام الحجرات ہیں اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں پھر مسلمانوں کے باہمی معاشرتی تعلقات جو ہیں اس کے بارے میں اور اخلاق کے فضائل کا بھی ذکر آتا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے ٹین تک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے بارے میں آتا ہے فرمایا گیا ایمان والوں کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو یعنی دین میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کرو بدعت نہیں ایجاد کرو بلکہ جتنا دین اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں دیا ہے اس پر عمل کرو اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کرو کبھی کبھی وہ بدات ہوتا ہے اور کبھی کبھی شرک بن جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو چونکہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جو بھی قرآن اور حدیث کی تعلیمات انہوں نے دی ہیں اگر وہ پتہ چلے تو یہ نہیں کہے کہ ہمارا امام یہ کہتا ہے اور ہمارا امام وہ کہتا ہے بلکہ یہ دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہ کرو کیونکہ کچھ لوگ آتے تھے اور ان کا نام لے کے ان کو پکارتے تھے خاص طر سے دیہاتی لوگ جو تھے تو منع کیا گیا ہے ایٹیکیٹ سکھائے گئے ہیں آج ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں نعتوں میں یا محمد یا محمد کر کے نعت پڑھتے ہیں حالانکہ سورہ حجرات میں ہی قرآن میں ہی منع کیا گیا اس طرح نام لینا اور اگر ان لوگوں سے کہتے ہیں ہم کہ ایسے نہیں کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رسپیکٹ سے لیں یا محمد یا محمد نے کریں تو کہتے یہ ہماری محبت ہے ان سے اگر سچ میں محبت ہے تو پھر وہی کرو اور وہی کہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کے ذریعے جو تعلیمات دی ہیں جو کرنے اور کہنے کہا گیا ہے وہ کرو آگے کہا گیا ہے کہ ورنہ آپ کے جو اعمال ہیں جو بھی نیک اعمال کے ہو سب ضائع ہونے والے ہیں اگر اس طرح کرو گے تو آگے کی بالکل آگے کی آیا آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے عباس رضی اللہ عنہ وہ عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے لیکن جب اسلام لائے تو ہمیشہ انہوں نے رسول اللہ ہی کہا اللہ کے رسول آئے اللہ کے رسول تو کسی نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے عمر میں تو میں بڑا ہوں لیکن مرتبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں ایون وہ چچا جو تھے عمر میں زیادہ ہونے کے باوجود چاچا ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد نہیں کہتے تھے بلکہ ان کو رسپیکٹ سے آواز دیتے تھے محمد الرسول اللہ ہے نا تو رسول اللہ کہتے تھے اے اللہ کے رسول یا رسول اللہ اس طرح سے کہتے تھے ایون ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ٹیچرس ہیں جو بھی علماء ہیں ان کی رسپیکٹ کی جائے ان کو رسپیکٹ سے پکارا جائے کہیں بے خبری میں تمہارے عمل ضائع نہ ہو جائے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکاریں گے تو تمہارے عمل جو بھی تم نے اچھے کیے ہیں وہ ضائع کر دیے جائیں گے اس کا اجر نہیں ملے گا حجروں کے باہر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلاؤ یہ دیہاتی کھڑکیوں میں سے آواز دیتے تھے زور زور سے پکار کے تو ان کو ایٹیکٹ سکھائے جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے بھی سبق ہیں کہ ہم اپنے علماؤں کے ساتھ اپنے ٹیچرز کے ساتھ کیسے بیہیو کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لائے تو ملاقات کا انتظار کرو ان کو خود آنے دو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کیے بغیر کوئی کاروائی نہ کرو آج کتنا کامن ہے کہ جو کوئی کچھ کہتا ہے اس پر ہم یقین کر لیتے ہیں اور افواہیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کو ہی دیکھے چھوٹی سے چھوٹی خبر ہوتی ہے جھوٹی خبر ہوتی ہے اور اس کو ہم عام کر دیتے ہیں تو یہ جو سورا ہے پوری ایٹیکیٹ سکھاتی ہیں تو بغیر تحقیق کے کوئی کام نہ کرو ایون حدیث اگر کوئی ضعیف ہے ون گھڑت ہے اس کی تحقیق کرو کہ صحیح ہے کہ نہیں ڈائریکٹ فارورڈ فارورڈ فارورڈ کرتے نہیں بھیجو بلکہ ذرا عقل سے کام لو معلوم کرو یہ صحیح ہے یا نہیں صرف دینی باتوں کی ہی تحقیق نہیں بلکہ دنیائی بھی باتوں کی تحقیق کرو دوسروں کو بتانے سے پہلے بغیر تحقیق کے کوئی بھی خبر عام کرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ تم دانائی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو کہ اس طرح تمہیں پھر شرمندہ ہونا پڑے پھر آگے فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کریں تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور کفر کی نفرت تمہارے دلوں میں پیدا کر دی ہے اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑے تو سلا کرا دو مسلمانوں کو لڑنے مت دو اور لڑواؤ بھی مت کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو لڑواتے ہیں حالانکہ ان کے درمیان صلاح کرا دو اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے کے خلاف لڑو جو زیادتی کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے صلاح کی طرف مائل ہو تو فیصلہ انصاف سے کرو سارے مومن بھائی بھائی ہیں وہ تمہارے ہی بھائی ہیں کیوں کو دشمن سمجھتے ہو بھائیوں میں صلاح کرا دیا کرو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے پھر رکو نمبر ٹو ہے اور یہ سورہ الحجرات کا لاسٹ رکو آتا ہے آیات نمبر الیون سے لے کے ایٹین تک جس میں مسلمان کے اخلاق کے فضائل بتائے گئے ہیں فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں مذاق جائز نہیں ہے وہ مذاق منع ہے جس میں دوسرے کی تحقیر دوسرے کو ذلیل کرنا ہو یا دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہو ایسا مذاق بالکل منع ہے ورنہ محض تفریح کے لیے کوئی اچھی اور سچی بات ہو تو وہ مزاح ہوتی ہے مزاح وہ کہنا منع نہیں ہے جیسے ایک اسٹوری ہوئی تھی ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے لیے دعا کرے کہ میں جنت میں جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی تو وہ رونا شروع کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی بڑھیا جوان ہو کر جائے گی بوڑھی نہیں جائے گی لیکن اس کو جوان بنا کے بھیجا جائے گا یعنی جنت میں جوان رہو گی تم تو پھر وہ خوش ہو گئی تو اس طرح کا مزاحیہ اللہ ہے لیکن مزاق جس میں کسی کو ذلیل کرنا مقصد ہو یا تکلیف دینا یا کسی کو حقیر بتانا مقصد ہو تو ایسا مذاق بالکل الاؤ نہیں ہے کسی کا مذاق نہ اڑایا الگ الگ کر کے بتایا ہوا ہے مومن مرد الگ مومن عورتوں کو بھی دونوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ مذاق نہیں اڑاؤ ایک دوسرے کا جن کا مذاق اڑا رہے ہو ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نگاہ میں تم سے اچھے ہو ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کا مقرب بندہ ہو اور آگے یہ بھی فرمایا کہ ایک دوسرے پر تانا نہ دو کسی کے عیب ڈھونڈنے میں مت لگ جاؤ ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہیں پکارو ہمارے یہاں کتنا کامن ہوتا ہے کسی کا کتنا اچھا نام ہوتا ہے اس کو بگاڑ دیتے ہیں یا اس کے نام کے ساتھ کچھ اور نام لگا دیتے ہیں یا نمبر لگا دیتے ہیں جیسے کچا پاپڑ چمٹا اے لنگڑے اے کانے ہاں یہ کیا ہے سب برے القاب سے کسی کو کیوں پکار رہے ہو ان کے تو اچھے نام ہے ان ناموں سے تم پکارو پھر آگے فرمایا بدگمانی سے بچو کہ اس نے ایسا کیوں کہا ہاں اس نے ایسا اس لیے کہا ہوگا کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوگا بہت بدگمانی ہوتی ہے اسی لیے کہا گیا ان بعد ذنی اسمن بعض بدگمانیاں گناہ ہوتے ہیں تو بچ کے رہو بدگمانیاں سے لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں نہیں کرو لوگوں کے عیوب کی ٹو میں نہ رہو ان کے عیب ڈھونڈتے نہیں بیٹھو اپنے آپ میں عیب دیکھو کتنے پہلے وہ مارک کرو دوسروں کے عیب نہیں ڈھونڈو کہ اس میں یہ عیب ہے اور وہ عیب ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو گیبت کا کیا مطلب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ گیبت نہیں کرے کسی کی تو لوگ کہتے ہیں میں تھوڑی غیبت کر رہی ہوں جو سچائی ہے وہی تو بتا رہی ہوں ایکچولی گھبت وہ ہوتی ہے کسی کے پیچھے اس کی ناپسندیدہ بات بیان کرنا جو اس میں موجود ہے سچی بات ہے لیکن ایسی بات اگر وہ انسان سن لے اپنے بارے میں تو اسے برا معلوم ہو تو یہ گھبت ہوتی ہے وہی تو جو تم سچا بول رہے اس کے بارے میں جو برائی بیان کر رہے وہ گھبت ہوتی ہے اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ بہتان ہوتا ہے اس پہ الزام ہوتا ہے تو کہا گیا گیبت نہ کرو مسلمان بھائی کی گیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے پہلی بات تو کوئی کسی انسان کا گوشت کھاتا نہیں ہے اور وہ بھی اپنے بھائی کا گوشت حرام حرام ہے یہ گبت کرنا اب لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی آپ دیکھیں کہ آپ کیا کیا حرام لے رہے ہو اگر پوچھا جائے تو بولتے نہیں ہم تو شراب بھی نہیں پیتے ہم مردار بھی نہیں کھاتے ہم کھنزیر کا گوشت بھی نہیں کھاتے لیکن یہ مارک نہیں کرتے کہ وہ گیبت کرتے ہیں اب گیبت کرنا یعنی مردہ بھائی کا گوشت کھانا مردہ بھائی کا کوئی بھی ہو اس کا گوشت کھانا علاوہ ہے کیا حرام ہے نا تو تم حرام کھا رہے ہو وہ بھلے ہی بات کر کے گیبت کر کے تو تمہاری دعا کیسی قبول ہوگی غیبت نہ کرو اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعا قبول ہو تو اس حرام سے بھی رکو غیبت کرنے سے رکو یہ عورتوں میں بہت زیادہ کامن بیماری ہیں غیبت کرنے کی ہر ایک کی غیبت کرنے لگتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ان کے سوا کوئی صحیح نہیں ہے ہر ایک کی برائیاں ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کوئی اگر پاس نہیں ہے تو فون کر کے پھر وہ ایک دوسرے کی گیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی گیبت اس کی گیبت ہر ایک کی گیبت گیبت ایک ایک گھنٹہ فون پہ لگاتے ہیں پوری دنیا کی گیبتیں کرنے کے لیے تو گیبت نہ کرو مسلمان بھائی کی گیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے لوگوں قومیں خاندان اور قبیلے پہچان کے لیے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے یہ بھی ہمارے یہاں بہت کامن بیماری ہے کہ لوگ اپنے خاندان کو اونچا خاندان کہتے ہیں اور بولتے ہیں نچلے خاندان والے ہم وہاں بیٹیاں نہیں دیتے اور ہم اونچے خاندان کے بڑے خاندان والے ہیں حالانکہ عزت اللہ کے نزدیک کیا ہے پرہیزگاری متقی انسان یہی بڑی عزت ہے جس کے اندر تقوا ہے جو متقی انسان ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے نہ کہ تمہارے خاندان پھر آگے فرمایا دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ان سے کہو تم مسلمان ہوئے ہو ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور مال اور جان سے جہاد میں مشغول ہو گئے یہی سچے ہیں وہ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتاتے کہ وہ اسلام لائے کہہ دو تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا اللہ تو زمین اور آسمان کی تمام چھپی باتوں کو جاننے والا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے اور تم زبان سے کیا کہتے ہو الحمد یہاں پر ہماری سورہ الحجرات کمپلیٹ ہو گئی اب سورہ قوف جو سورہ نمبر ففٹی آتی ہیں اور یہاں سے ساتویں منزل اسٹارٹ ہوتی ہیں اس میں تین رکو ہے سورہ قوف میں اور اس کے فورٹی فائی آیات آتے ہیں قوف حروف مقطعات میں سے ہیں جیسے الف لام میم ہا میم اسی طرح قوف حروف مقطع سورہ کے شروع میں ہی قوف آیا ہوا ہے اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ قوف ہے قوف جو لیٹر ہوتا ہے نا وہ اس صورت میں مختلف طریقوں سے جزا اور سزا کے بارے میں آتا ہے اور قیامت کے دن کا ذکر بھی ہوا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں رکو نمبر ایک ہیں آیات نمبر ون سے لے کے فائیو تک جس میں رسالت کا انکار اور قیامت کی دلیلیں دی ہوئی ہیں قرآن مجید کی قسم کے ان کافروں نے کسی معقول دلیل کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ ان کو تعجب ہوا ہے کہ ان میں سے ہی ایک ڈرانے والا آ گیا یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ایک دور کی بات ہے ہم نہیں مانتے کہ ہم واپس زندہ ہونے والے ہیں یہ قیامت کا انکار کرنے والے دیکھیں کہ ہم نے ان کے اوپر آسمان کو کیسے خوشنما بنایا ہے اس آسمان میں کوئی شگاف تک نہیں چھوڑا اتنا پرفیکٹلی اللہ نے بنایا پھر زمین بچھائی پہاڑ کھڑے کیے زمین میں خوش نما نباتات پیدا کی ویجیٹیشن ہو رہا ہے نا آسمان سے پانی برسایا پھر طرح طرح کے پھل اور غذائیں پیدا کر دی جس طرح مردہ زمین کو ہم زندگی بخشتے ہیں ایسے ہی مردوں کو زندہ کریں گے یہ جو ساری نشانیاں بتائی ہوئی ہے اس پر غور کریں کہ کیسے مردے زندے ہوں گے ان سے پہلے بھی قوم نوح کنویں والے سمود آد فرعون قوم لوت آئکا والے یعنی قوم شعیب اور طبا کی قوم یعنی صبا ایک یمنی قوم ہے ان ساری قوموں نے رسولوں کا انکار کیا اور قیامت کو جھٹلا چکے ہیں یہ لوگ ان پر ہمارا عذاب آیا تو یہ آج کے کافر کیسے بچ جائیں گے وہ سوچتے کہ وہ بچیں گے قیامت کے دن دیکھ لیں گے پھر رکو نمبر ٹو ہے آیات نمبر سکسٹین سے لے کے ٹوینٹی نائن تک جس میں جزا اور سزا یقینی ہے اس کے بارے میں آتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہم اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں سے بھی پوری طرح باخبر ہیں ان کے دل میں کیا وسوسے اٹھ رہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے ہم اس کے شے رقص سے بھی زیادہ قریب ہیں ہمارے دو لکھنے والے فرشتے دائیں اور بائیں بیٹھے اس کا ہر عمل لکھ رہے ہیں کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا مگر یہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں اس لیے سوچ سمجھ کے بات کیا کریں کہ کیا کہہ رہے ہیں پھر ایک روز موت کی جان کنیا پہنچی اے انسان اسی سے تو بھاگتا تھا اب کہاں بھاگ کے جائے گا سور پھونکا جائے گا ہر شخص اللہ کے یہاں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہوگا یعنی میدان حشر کی طرف اس کو ہانک کے لائے گا اور ایک اس کے اعمال کے متعلق گواہی دینے والا ہوگا ہر ضدی کافر ناشکرہ نیکی سے روکنے والا مال میں بخل کرنے والا کنجوسی کرنے والا حد سے بڑھنے والا شک میں گرفتار جہنم میں پھینک دیا جائے گا وہاں اس کا شیطان ساتھی بھی جہنم میں ساتھ ہی پھینک دیا جائے گا وہ کہے گا یہ تو خود گمراہ تھا میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا اب دیکھے شیطان جب اس کے ساتھ جہنم میں ہوگا تو کہے گا یہ تو خود ہی گمراہ تھا میں نے تو نہیں کیا انہیں الٹا الزام اس کے اوپر ڈال دے گا حکم ہوگا میرے سامنے جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں تم کو برے انجام سے پہلے ہی خبردار کیا جا چکا تھا میرے فیصلے کبھی نہیں بدلتے اس کے بعد رکو نمبر تھری ہے آیات نمبر 30 سے لے کے 45 تک جس میں عذاب آخرت سے نجات نہیں اس کے بارے میں آتا ہے فرمایا یوم نقول جہنم حلم تلاتی و تقول حلم مزید اس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی وہ کہے گی یعنی جہنم کہے گی کیا کچھ اور ہے جب کہ جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے رہیں اور اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے مخالفوں سے بڑے بڑے طاقتور کافروں کو ہلاک کر چکے ہیں ان کو جب ہم نے پکڑا پھر ان کو کوئی پناہ نہ ملی جس کو ذرے بھر بھی ہوش ہو وہ ان واقعات سے نصیحت حاصل کریں اس میں بڑی نصیحتیں ہیں ہم نے آسمان اور زمین کو چھ دنوں میں چھ ادوار میں چھ پیریڈس میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکان نہیں ہوئی آپ ان کی بےحدہ باتوں پر صبر کریں فجر اور اثر کو اللہ کی تصبیح میں مشغول رہیں رات کو اور نماز کے بعد بھی تسبیح بیان کریں یعنی ذکر اسکار کریں صبح شام کے اسکار پڑھیں پھر آگے فرمایا وہ وقت یاد کرنے کا ہے جب سور پھونکا جائے گا ہر شخص جی اٹھے گا زمین پھٹ جائے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے آپ کا کام ان کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان زبردستی لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں حالانکہ قرآن میں کہا گیا کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا آپ قرآن مجید کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کریں جو میری تنبیہ میری وارننگ سے ڈرتا ہے الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ کوف کمپلیٹ ہو گئی اب ہم سورہ زاریات پہ آتے ہیں یہ ففٹی ون نمبر سور آتی ہیں اس میں تین رکو ہے اور سکسٹی آیات آتے ہیں زاریات کا کیا مطلب ہے بکھیرنے والیاں اڑنے والی ہواؤں کو زاریات کہتے ہیں پہلی آیت میں ازاریات کا لفظ آیا ہوا ہے اسی لیے اس سورے کا نام سورہ زاریات ہیں اس میں اعمال کا نتیجہ لازمی ہے جو بھی عمل کریں گے اس کا نتیجہ بھی آئے گا اس کے بارے میں ہے اور ساتھ ساتھ جزا اور سزا یقینی ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے اور قدرت کے جو مشاہدات ہیں اس کی دلیلیں بھی دی ہوئی ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے ٹوینٹی تھری تک جس میں سزا اور جزا کا بیان ہوا ہے ہواؤں کا چلنا اور ان سے بارش کا برسنا نشان ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے اعمال کی جزا ضرور پیش آنی ہے محض اٹکل لگانے والے قیاس اور عقل سے فیصلے کرنے والے ہلاک ہو یہ غفلت میں پڑھ کر آخرت کو بھول چکے ہیں کہتے ہیں قیامت کب آئے گی کہہ دو وہ اس روز آئے گی جب یہ لوگ آگ پر چلائے جائیں گے یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے تھے اللہ سے ڈرنے والے اس سے خوشی خوشی انعام پا رہے ہوں گے یہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے کیونکہ اللہ کی یاد جو زیادہ کرتے تھے سحری کو اٹھ اٹھ کر بخشس مانگتے تھے حالانکہ رات بھر اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود بھی سحری کے وقت مغفرت کی دعا مانگتے ہیں بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے گناہ کیے رات کو لیکن یہ ویسی بات نہیں ہے بلکہ وہ اعمال کرنے کے باوجود اللہ کا ذکر کرنے کے باوجود اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے اللہ ہمارے جو اعمال تھے اس میں کوئی کمی کوتاہی اگر ہوئی ہے کوئی شارٹ کمنگس ہے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ ہمیں معاف کر دیں ایسے لوگ ہیں یہ ان کے مال اور دولت میں مانگنے والوں اور محروموں کا حق ہے لوگوں زمین میں اور خود تمہارے وجود میں یقین والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں خود غور کرو تو پتہ چلے گا کہ قیامت ضرور آنے والی ہیں آسمانوں میں تمہارا رزق موجود ہے یعنی بارش جس سے تمہارا رزق پیدا ہوتا ہے وہ بھی آسمان سے آتی ہے اور جنت اور جہنم بھی آسمان ہی میں ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم یہ بات حق ہے ایسی ہی یقینی ہے جیسے تم بول رہے ہو کیا تمہارے بولنے پر تم کو شک ہے کہ تم بول رہے ہو اسی طرح جیسے کہ تم اپنے بات پہ یقین رکھتے ہو کہ تم بات کر رہے ہو اسی طرح یہ یقینی بات ہے کہ جزا سزا کا دن آنے والا ہے قیامت کا دن آنے والا ہے جزا سزا ملنے والی ہے پھر رکو نمبر ٹو ہے آیات نمبر 24 فور سے لے کے فورٹی سکس تک اور یہ جو رکو آیا ہوا ہے یہ اس جز کا لاسٹ رکو آئے گا لیکن آدھا ہی ہے باقی کا حصہ ہم ٹوینٹی سیون جوز میں اس کا پڑھیں گے یعنی ٹو رکو جو ہے رکو نمبر ٹو کا تھوڑا سا پارٹ 27 سیون جوز میں آئے گا اس میں تھوڑا سا پارٹ ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے بارے میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آپ نے سنی ہے یعنی فرشتے جو آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری بھی لے کے آئے تھے اور ڈرانے کے لیے بھی آئے تھے لوت علیہ السلام کی قوم پہ عذاب لے کے آئے تھے جب انہوں نے آ کر سلام کیا فرشتوں نے جب سلام کیا ابراہیم علیہ السلام کو تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو کچھ اجنبی سے لوگ ہیں کیونکہ اس ایریا میں ایسے انہوں نے ان کو کبھی دیکھا ہوا نہیں تھا اس لیے کہنے لگے یہ تو کچھ اسٹرینج لوگ ہیں اجنبی سے لوگ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے موٹا تازہ بچڑا لایا چونکہ ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے مہمانوں کی بہت خدمت کرتے تھے تو انہوں نے سوچا کوئی اجنبی ہیں تو انہوں نے بیسٹ کھانا یعنی بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے پیش کیا اور کہا تم کھاتے کیوں نہیں اب پیش کیا تو یہ تو فرشتے تھے نا تو نہیں کھا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کچھ ڈر سا محسوس کیا ان کے یہاں یہ تھا کہ اگر کوئی مہمان کھانا نہیں کھاتا تھا تو کہتے ہیں کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ کہیں دشمن تو نہیں ہے کیونکہ دشمن اپنے دشمن کے گھر کھاتا نہیں تھا یا کچھ اور بھی تفسیریں اس کی آئی ہوئی ہیں بہرحال یہ ایک تفسیر تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ڈر محسوس کیا تو فرشتوں نے کہا کہ کوئی خطرے کی بات نہیں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی یعنی سارہ علیہ السلام بھی حیرت میں پڑ گئی کیوں کیونکہ سارہ علیہ السلام بانج تھی بوڑھی تھی کہتے کہ ان کی جو ایج تھی نا وہ نائنٹی ایئرس نبے سال کے تھے وہ اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر سو سال کے قریب تھی تو اس لیے انہیں تعجب ہوا کہ انہیں کیسے بچہ ہو سکتا ہے الحمد یہاں پر ہمارا پارا نمبر چھبیس جوس ٹوینٹی سکس کمپلیٹ ہو گیا الحمد للہ رب العالمین